اتہاس کا سب سے بڑا جوا ہری شنکر پرسائی ادھر پنچم گرو کا مشہور جوئے کا اڈا چلتا ہے پولیس اونچے افسران اور دھنی مانی لوگوں کے نیتک سہیوگ سے یہ اڈا پھل پھول رہا ہے یعنی پھولنے کی جھنجٹ میں نہ پڑ کر ایک دم پھل جاتا ہے ہر جوئے کے اڈے میں چھوکرے ہوتے ہیں جو پان بیڑی اور دارو کا انتظام کرتے ہیں جواریوں کی سیوا کرتے ہیں پنچم گرو کے اڈے میں ایک تیز چھوکرا ہے اسے پورو سمرتی ہے وہ کہتا ہے کہ دواپر میں بھی وہ چھوکرا ہی تھا اور لچھو استاد کے جوئے کے اڈے میں کام کرتا تھا جب دریودھن نے یدھشٹر کے ساتھ جوا کھیلا تھا تب انہوں نے لچھو استاد سے ایک اچھا چھوکرا دینے کے لیے کہا تھا لچھو استاد نے اسی چھوکرے کو بھیج دیا تھا وہ کہتا ہے کہ اس نے اتہاس کا وہ سب سے بڑا جوا دیکھا تھا اسی کے شبدوں میں لیکھک صاحب بڑے بڑے جوئے کے پھڑ دیکھے بڑے بڑے جواری دیکھے پر ویسا جوا نہیں دیکھا لچھو استاد نے کہا تھا کہ چھوکرے راجا لوگوں کا جوا ہے بڑے بڑے ویر وہاں ہوں گے اچھی چاکری کرے گا تو اونچا ٹپ ملے گا غلطی کرے گا تو سر کھو دے گا سو ذرا سنبھل کے تو صاحب میں تو ڈرتے ڈرتے وہاں گیا میں نے پوچھا چھوکرے یہ جوا ہوا ہی کیوں تو تو وہاں تھا تو جانتا ہوگا چھوکرا بولا ارے صاحب جس کو پاور پالیٹکس بولتے ہیں نا وہی تھا یہ سب جوا کھیلتے ہیں پالیٹکس میں نیپولین نے کھیلا تھا ہٹلر نے کھیلا تھا یاہیا خان نے بھی کھیل کر دیکھ لیا ہند چین میں امریکہ اتنے سالوں سے جوا کھیل رہا ہے انیس سو باسٹھ میں کیوبا میں روس اور امریکہ جوا کھیلنے والے ہی تھے کہ سنبھل گئے ورنہ نہ پانڈو رہتے نہ کورو میں نے کہا پر یہ کورو پانڈو تو ایک ہی کل کے تھے بھائی تھے پھر ایسا پاور پالیٹکس کیوں چلا چھوکرے نے کہا روس اور چین کیا ایک ہی کل کے نہیں ہے صاحب پھر بھی پاور پالیٹکس کا جوا چل رہا ہے امریکہ اور پشچم جرمنی بھی تو ایک ہی کل کے ہیں پر ان میں بھی ڈالر اور مارک کا جوا چل رہا ہے بھائی بھائی میں جوا ہوتا ہے صاحب ایک مزے کی بات بتاؤں شکنی اور دریودھن کے سوا سب جوئے کے خلاف تھے جوئے کو برا سمجھتے تھے بھیشم جوئے کو ناش کا کارن مانتے تھے اور ودر نے تو سب سے زیادہ ورود کیا تھا پر جانتے ہیں صاحب یدھشٹر کو جوا کھیلنے کے لیے بلانے کون گیا وہی مہاتما ودر اور یدھشٹر نے بھی کہا کہ جوا بہت خراب چیز ہے پر پھر بھی کھیلنے چلے آئے کہنے لگے جب بلایا گیا ہے تو ضرور جا کر کھیلوں گا صاحب سب جوئے کے خلاف ہیں پر سب جوا کھیل رہے ہیں میں نے پوچھا چھوکرے تو تو بڑا ہوشیار معلوم ہوتا ہے یہ تو بتا کہ ایسا ہوا کیوں اب چھوکرے نے کہا صاحب جب کل کا سیانہ اندھا ہوتا ہے تب تھوڑے تھوڑے اندھے سب ہو جاتے ہیں پھر جسے بری بات سمجھتے ہیں اسی کو کرتے ہیں ابھی دیکھ لو نا صاحب دنیا میں سب لڑائی کو برا بولتے ہیں سب شانتی کی اچھا رکھتے ہیں پر سب ہتھیار بناتے جا رہے ہیں اور یہ جو یدھشٹر تھے نا دھرم راج تھے بڑے بھلے آدمی تھے اچھا برا پاپ پنیہ سب سمجھتے تھے پر انہیں جوا کھیلنے کا شوق تھا ہر بڑے آدمی میں ایک نہ ایک خرابی ہوتی ہی ہے صاحب ہمارے لچھو استاد نے ان سے کہا تھا مہاراج جوا کھیلنے کا ہی شوق ہے تو ہمارے اڈے پر آ جایا کرو ارے ہارو گے بھی تو کتنا ہزار پانچ ہزار دس ہزار سکے ویش بدل کر آ جایا کرو کوئی جانے کا بھی نہیں اور مہاراج پانسا نہیں تین پتی کھیلو آپ کو پانسا آتا نہیں ہے کسی دن پانسے جوئے میں آپ بھائیوں کی کمائی ہوئی پراپرٹی اڑا دیں گے پر نہیں وہ تو مانے ہی نہیں آخر وہی ہوا جو ہمارے لچھو استاد نے کہا تھا کورو بیٹھے ہیں پانڈووں کا انتظار کر رہے ہیں دھرت راشٹر بھی اتسک ہیں دکھتا نہیں ہے تو پوچھتے ہیں آ گئے بیٹھے پانڈو جانتے ہیں کہ ہاریں گے آگے یدھشٹر ہیں پیچھے بھیم اس کے پیچھے ارجن نکل اور سہدیو بھیم باقی بھائی اس طرح تٹست بھاؤ سے چلے آ رہے ہیں کہ بڑے بھیا جو بھی کریں ٹھیک ہے آمنے سامنے بیٹھ گئے میں پانی پلانے کے بہانے یدھشٹر کے پاس گیا اور میں نے کان میں کہا دھرمراج تین پتی کھیلو تین پتی پانسا مت کھیلنا تمہیں پانسا پھینکنا آتا نہیں ہے اسی وقت شکونی نے مجھے دیکھ لیا اور پکارا اے چھوکرے ادھر کیا کر رہا ہے ایک بیڑی کا کٹا اٹھا کر لا دریادن بولتا ہے داؤں میں لگاؤں گا پر پانسے میری طرف سے ماما شکونی پھینکیں گے بھلا بتائیے ایسا بھی ہوتا ہے کہ داو ایک لگائے اور پانسا دوسرا پھینکے میں نے کہا ہوتا ہے رے پالیٹکس میں ہوتا ہے دیکھا نہیں داؤ یاہیا خان نے لگایا اور پانسے نکسن اور ماؤ نے پھینکے دو دو شکونی ماما اور ہم اگر یدھشٹر جیسے بنے رہتے تو ہمارا بھی کباڑا ہو جاتا پر ہم نے کہہ دیا کہ تیرا شکونی تو ہمارا بھی رسونی پھینک دیا پاسا چھوکرا بولا بالکل ٹھیک بات بولے صاحب آپ یدھشٹر بھی کہہ دیتے کہ تمہاری طرف سے اگر شکونی پاسا پھینکیں گے تو ہماری طرف سے بھی لچھو استاد پھینکیں گے شکونی کسی کا لوہا مانتا تھا تو ہمارے استاد لچھو استاد کا پر یدھشٹر کے ہاتھ تو پانسا پھینکنے کو کو کل بلا رہے تھے نا وہ اس شرط بھی مان گئے اور چالو ہو گیا صاحب جوا نے لگا دیے پر سونا اور رتن اور پھینکے پاسے پھر شکنی نے پانسے پھینکے اور چلایا جیت لیا ایک بات ماننی پڑے گی صاحب شکونی تھا استاد جیسا چاہتا ویسے پاسے پھینک لیتا یہ بات تو اڑائی ہوئی ہے کہ وہ کپٹی تھا اصل میں وہ بہت اچھا کھلاڑی تھا پھر لگا داؤ لاکھوں اشرفی منو سونا دھرم پانسے پھینکے پھر شکونی نے پھینکے اور چلایا جیت لیا دھرم کے نشے میں دھت ہو گئے تھے انہوں نے سب پراپرٹی ہاتھی گھوڑے گائے داؤ پر لگا دی اور ہار گئے میں نے کہا اب بند کر دو مہاراج پر وہ بولے نہیں اگلا داؤ تو میں ہی جیتوں گا پر اب داؤ پر لگانے کو بچا ہی کیا تھا صرف آدمی بچے تھے اور وہ سیناپتیوں اور نوکروں کو داؤ لگانے لگے اور ہارنے لگے میں نے پوچھا کیوں رے چھوکرے جب آدمی پر لگنے لگے تو کسی نے روکا نہیں اس نے کہا روکا صاحب بالکل روکا پر دھرمراج کو ہوش کہاں تھا ادھر بےچارے ضرور بار بار دھرتراشٹر سے کہتے تھے کہ لڑکے کو روکو ورنہ انشٹ ہوگا پر اندھے راجا بیٹے کے منہ میں اور اندھے ہو گئے ادھر دشاسن دھن شکونی وغیرہ پانڈو کی کھلیاں اڑانے لگے ان کا اپمان کرتے تھے ادھر بھیم کروت سے کسمس آ جاتے باقی پانڈو بڑے بھائی کے لحاظ سے منہ لٹکائے بیٹھے تھے آدمی داؤں پر لگنے لگے ساب اور ہارے جانے لگے داس داسی سب دھرم راج ہار گئے پسینہ آ رہا تھا یدھیشٹر کو مجھے پکارا چھوکرے پانی پلا میں نے انہیں پانی پلاتے ہوئے کہا مہاراج اب بھائیوں کو لے کر بھاگ جاؤ پر نہیں وہ کہاں ماننے والے تھے انہوں نے نکل اور سہدیو کو داؤ پر لگا دیا ہار گئے شکونی چلایا چھوکرے تھوڑی دارو لا اب صاحب یر نے بھیم اور ارجن کو بھی داؤں پر لگا دیا ہار گئے کوئی بھائی نہیں بولا صاحب کہ ہمارا جوا کیوں کھیلتے ہو اب بچے خود بولے اس بار میں نے خود کو داؤ پر لگایا پاسے پھینکے پھی شکنی نے پھینکے پاسے اور وہ پھر جیت گیا خلاص ہو گیا سب سب بھائی دریودھن کی پراپرٹی ہو گئے صاحب اب اب کیا شکونی کو خوب چڑھ گئی تھی صاحب نہیں تو وہ ویسی بات نہیں کہتا کہتا ہے دھرماج ابھی دروپدی بچ گئی ہے داؤ پر لگاؤ ساری سبھا میں گیا ودر نے پھر سمجھایا بتائیے صاحب دروپدی تو تھی نہیں پانچوں کی لگا دیا بھائی لوگ کچھ نہیں بولے وہ زمانہ ہی ایسا تھا صاحب بھیشم کے پتا شانتنو کا دل ایک کیوٹ کی کنیا پر آ گیا تھا تو بوڑھے باپ کے شوق کے لیے بھیشم نے راج پاٹ چھوڑا اور کنوارے رہے بولے ہی نہیں کہ فادر بہت بھوگ لیا بوڑھے ہو گئے اب ہماری زندگی کیوں خراب کرتے ہو خیر تو صاحب دروپدی کو بھی ہار گئے بھیم اب اب آپے سے باہر ہو گیا بولا تک میں کچھ نہیں بولا تم پروپرٹی ہار گئے ہمیں ہار گئے پر تم نے دروپدی کو بھی داؤ پر لگا دیا تم تو پکے جواری ہو میں تمہارے اس پاسے پھینکنے والے ہاتھوں کو جلا دوں گا ایک بات بتاؤں صاحب بھیم دروپدی کو بہت لو کرتا تھا پر دروپدی ذرا ارجن کی طرف زیادہ تھی کرشن ارجن کا بڑا دوست تھا اور دروپدی بھی کرشن سے اپنا دکھ کہتی تھی پتا نہیں کیا گول مال تھا صاحب یہ کرشن تھا بہت دندی پھندی آدمی وہ ہوتا تو شکنی کی نہیں چلتی وہ ساپ جھوٹ بول جاتا اور کہتا کہ یہی سچ ہے وہ کپٹ کر لیتا تھا اور کہتا تھا کہ اس وقت کپٹ کرنا دھرم ہے اب صاحب دروپدی سبھا میں لائی گئی دشاسن لایا اس کا اپمان ہونے لگا بڑی زوردار عورت تھی یہ دروپدی اس نے سب کو دھکارا پکڑ کر سب کے ماتھے جھک گئے بولی یہ میرے پتی کائر ہیں یہ اتنے بوڑھے اور گیانی میں بیٹھے ہیں سب پاپی ہیں مجھے بتاؤ کہ خود اپنے کو ہارے ہوئے کیا مجھے داؤ پر لگا سکتے ہیں کیا بولتا ہے تمہارا دھرم تمہاری نیتی تمہارا نیا سب سن ہو گئے کوئی نہیں بولا کچھ نہیں بولا میں نے کہا چھوکرے کوروں کی طرف تو بڑے بڑے لوگ تھے بڑے بوڑھے وہ صحیح بات کیوں نہیں بولے اس پر چھوکرا ہسا بولا صاحب وہ سب تو سنڈیکیٹی ہو گئے تھے انوشاسن میں بند گئے تھے نجلنگ نجلگپا جی جس کو ڈسپلن بولے تھے نا وہی ہو گیا تھا انتر آتما کی آواز اور انوشاسن کا جھگڑا تھا دروپدی کہتی تھی کہ تمہاری انتر آتما کیا بولتی ہے پر وہ سب بوڑھے اور گیانی جیسے جواب میں کہہ رہے ہو کہ انتر آتما کی آواز ہی نہیں ہم تو انوشاسن سے چلنے والے ہیں اس لیے چپ ہیں اور صاحب آپ جانتے ہی ہیں جیسا سنڈیکیٹی انوشاسن والوں کی گت ہوئی ویسی ہی ان دواپر کی سنڈیکیٹیوں کی مہا بھارت میں ہوئی میں پھر پانڈو نے وہ پانسے پھینکے کورو دھکار اور ولاپ کے وہ جیت گئی اب پانڈو واپس گھر کو چلے ادھر دریودھن بڑبڑایا کہ اب وہ بدلہ لے گا اس نے شکونی سے سلاح لی وہ دوڑ کر یدھشٹر کے پاس گیا اور بولا ایک بار اور کھیل لو بڑے بوڑم تھے اور صاحب جانتے ہوئے بھی کہ ہم پھر ہاریں گے پھر کھیلنے کے لیے لوٹ آئے اب آگے کا حال تو آپ جانتے ہی ہیں ایک ہی داؤ میں پانڈووں کو بارہ سال کا بنواس اور ایک ورش کا اجاتواس ہو گیا دریودھن کا پالیٹکس چل گیا صاحب تیرہ سال تک راجنیتک نیتک کو بیابان میں رکھ کر اس نے اپنی پوزیشن مضبوط کرنے کی ٹھان لی تھی لڑکا چپ ہو گیا اداس ہو گیا کہنے لگا ایسا جوا کبھی نہیں دیکھا صاحب مجھے تو رونا آ گیا تھا صاحب جب پانڈو بنواسیوں کا بیس کے چل دیے بھیم لال پیلے ہو رہے تھے پر تھے اور بےچاری دروپی بلکھتی ہوئی پیچھے چلی جا رہی تھی راستے میں لچھو استاد ملے یدھشٹر کو بولے دھرمراج تیرہ سال کا چانس ملا ہے اس میں کم سے کم ایک بھائی کو تو اچھا جواری بناؤ تیر کمان سکھانے سے کچھ نہیں ہوتا تیر کمان کو تو پانچوں نے مار دیا پانچوں پانڈووں میں سے کم سے کم ایک کو تو جوا کھیلنے میں ایکسپرٹ ہونا چاہیے بولو اپنے اڈے کے گھسیٹے کو ساتھ کر دوں وہ سکھا دے گا پر دھرمراج کہاں ماننے والے تھے انہوں نے یہ بات بھی نہیں مانی اور آخر ون کو چلے گئے